حضرت ہانی بن ہانی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا پاک پاک کیے ہوئے باز کو خوش آمدید میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا عمار سر تپا ایمان سے معمور ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو سنتالیس